بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اماں بعد دوستان گرامی سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ مسئلہ یزید میں حنیف قریشی کا رد یہ موضوع ہے اس کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں اعلی حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت کے حضور اس کتاب کے صفحہ نمبر دو سو بیاسی سے تین سو دو تک اس وقت رد کرنا مقصود ہے رد کے اندر سب سے پہلے اتنے حصے میں اس کی چند جہالتوں کا انکشاف کیا جائے گا تو یہ حصہ اس کی جہالتوں کا ہے پھر اس کی خیانتیں اور تہمتیں بیان ہوں گی وہ دوسری قسط بن جائے گی تیسری قسط میں حقیقت مسئلہ بیان ہوگا سب سے پہلے دو سو بیاسی سے اس کی جہالتوں کو بیان کرتا ہوں جہالت نمبر ایک یہ ہے کہ اس نے یزید سیدنا عبداللہ بن زبیر کی نظر میں کا عنوان دے کر الوداع و نہایا سے عبارت پیش کی ہے اس میں ہے منعقف علی قینات تو اس کے ترجمے میں جہالت دکھا رہا ہے اور لڑکیوں سے لپٹنے والا ہے کائنات کا معنی اس نے لڑکیاں کی جبکہ لغت کی تمام کتب اس بات پر شاہد ہیں کائنات کائنتم کی جمع ہے باندی لونڈی کو کہتے ہیں زیادہ تر مغلنے یا جو سر کے ساتھ اشعار بھی پڑے اس پر یہ بولا جاتا ہے لانڈی مانا اس کا لونڈی کنیز خادمہ مشاطہ لڑکیاں یہ کسی لغت میں نہیں صرف اس کی راول پنڈی لغت میں جو ان کا جہالت کا مدرسہ ہے پنڈی میں یہ صرف اس جہالت کے مدرسے کی جہالت ہو سکتی ورنہ قینتن کا مانا یہ نہیں ہو سکتا اب دو ہی باتیں ہیں اس نے جان بوجھ کر غلط بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ ثابت کرے کہ وہ زنا کرتا تھا لڑکیاں اس کے ساتھ لپٹی رہتی تھی اور اگر اس نے جھوٹ نہیں بولا تو جہالت تو یا جہالت یا خیالت اور یہ وہ کام ہے کہ جو یزید بھی نہیں کر سکا یہ یہود کرتے ہیں ہر رفون الکلم ان کے معنی بدل دینا یہ یہودیوں کا کام ہے اسی صفحے پر دوسری اس کی جہالت یہ ہے کہ ابن طاہر مقدسی لکھتے ہیں کا عنوان ڈال کر البدوبد تاریخ کتاب ابن طاہر مقدسی کی بنائی محض نیٹ کے اوپر دیکھ کر حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ابو زید احمد بن سہل بلخی کی ہے اور وہ خود کیا چیز ہے جس کی یہ کتاب ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں پہلے کس کس نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب لسان المیزان میں امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ابن شاکر کتبی نے لکھا یون التواریخ میں لکھا صلاح سفدی میں لکھا الوافی بلوافیات میں لکھا نہیںبر الندیم نے الفہرست میں لکھا بحقی نے تاریخ و حکما اسلام میں لکھا یاقوت حاموی نے معجم الادبا میں لکھا سیوتی نے بویت الوعات میں لکھا حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں لکھا ایزاف المکنون میں اور حدیت العارفین میں بغدادی نے لکھا علی شیا نے آجان شیا میں لکھا یہ اس کتاب پر حوالے اب یہ شخص کیسا تھا جس کی یہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہے امام ابن حجر اسکلانی سے پوچھتے ہیں لسان المیزان میں کہتے ہیں کان یسل کو طریق الفلاسفہ پہلی تعریف تو یہ ہے یہ فلاسفہ کے طریقے پر چلتا تھا اور آپ کو معلوم ہے فلاسفہ کا طریقہ کوفرا ہے پھر کانا یورما بل الحاد اس پر توہمت الحاد بھی ہے ابو القاسم بلخی معتزلی وہ کہتا ہے یہ شخص مظلوم ہے انما ہوا موحد یعنی معتزلی وہ کہتا ہے یہ مظلوم ہے جو لوگ اس کو سننی سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا معتزلی ہے میں نے اور اس نے منطق اکٹھی پڑھی ہے ہم میں جانتا ہوں یہ کیا چیز ہے امام فخر الدین راضی نے شرف الاسماء اسماء الحسنہ کتاب ہے ان کی شرف الاسماء الحسنہ اس میں لکھا ہے کہ انا ہاضا زان فی عدت احادیث کئی احادیث کے پر اس نے تان کیا ہے مثلا ان اللہ اللہ تعالیٰ کے ننان نام ہے یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے اس پر اعتراض کرتا ہے تان کرتا ہے اور امام راضی فرماتے ہیں وہ یز ہر فی غدون کلام ہی ما ید اللہ انحلال کی کلام کی کروٹوں میں سلوٹوں میں اس کی کلام کی سلوٹوں میں یعنی خفیہ اشارے ملتے ہیں کس بات کے کہ یہ بندہ دین اسلام کو چھوڑ گیا اللہ اکبر قبول مینا العلوم شرعیہ جو علوم شرعیہ اما بزرگاد نہیں رکھتے تھے اس کے ان کے یہ خلاف ہے یاقوت حموی نے یہی لکھا اللہ اکبر مدت مذہب امامیہ میں رہا تم مارا اب جو بات لکھ رہا ہے کس زمانے کی ہے بتاؤ تو صحیح اور یہ شخص جس پر الحاد کی تہمت ہے اس کے حوالے دے رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی یہ ایک جہالت ہے اس کی اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلو عجیب بات اس نے جا یلعن و یزید مسما الفاسق المتکبر اس نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر یزید کو لانت کرتے تھے اس جاہل کو تمیز نہیں ہے یہ سند کے بغیر ہے یہ پوری کتاب سند کے بغیر ہے ایک جگہ بھی سند نہیں ہے بلخی کے پاس ایک جگہ بھی سند نہیں ہے کسی مسئلے پر اور بدتمیز تمہیں تمیز نہیں اللہ سناد لخال ماشا سند کے بغیر کسی بات کا ثبوت نہیں ہوتا ثبوت حوالوں سے نہیں ہوتا ثبوت سند سے ہوتا ہے ثبوت کیا حوالوں سے ثبوت نہیں ہوتا چاہے سو حوالہ پیش کرو جب تک سند نہ الاولیاء اس میں سند ہے خبیص یہ سند ہے یہ میں سند دکھاتا ہوں ہلیت الاولیاء جلد اول دار الفکر کا چھاپا اس میں سند حسن ہے وہ اظہر شت ماحول کے لفظ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کو برا بولنا شروع کیا لانت اور چیز برا بولنا اور چیز شتم کا اظہار کیا اور مصنف ابن ابھی شہبہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے زیادہ اسب راوی کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا زیادہ گالیاں نکالنے والا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا تو ہم ظاہر بات ہے جو سب سے زیادہ گالیاں نکالتے تھے تو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں بندوں کو انہوں نے نکالی اگر ایک جدید کو آگے رکھ لیا تو کیا ہوا خیر اب میرے بھائیوں اس کے بعد جہالت نمبر دو جہالت نمبر تین ہے جہالت نمبر تین دو ہو گئی قاضی ابو یعلا بغدادی مشہور ہیں ان کو صفحہ نمبر دو سو پچاسی پر موصلی بنا دیا نام ان کا جس طرح کے طبقات الحنابلہ میں ان کے بیٹے قاضی ابو الحسین محمد نے لکھا ہے وہ ہے محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن احمد بن الفرا اس نے بنا دیا احمد بن علی بن مسن بن یح التمیمی الموصلی اللہ یہ ایسے ہے جیسے خود اسی کو قریشی کو کہا جائے گا قریشی بلوچ میراسی جولاہا راجپوت دس قومیں اس کے اندر ملا دو تو کیسے جمع ہو سکتی ہیں ہاں اگر یہ بطور کرامت اپنے اندر جمع کر لے تو اور بات ہے کیونکہ ایسے بے دین لوگ جو ہیں ان میں دس دس خاندان دس دس جنسیں جمع ہو سکتے اس میں کوئی شکل نہیں لیکن بھائی واقع میں ایسا نہیں ہو سکتا تو اسی طرح یہ سراسر کیا غلط بیان جہالت ہے پرلے درجے کی کہ نام بنا دیا احمد بن علی بن مصنف بن یحییٰ ڈھونڈتے رہو کتابوں میں کہاں ملے گا تمیمی بنا دیا موسلی بنا دیا ہے بغدادی کو اور پھر عجیب تماشا لگایا اب سن وفات کی بات آئی سن وفات کی تو سن وفات لکھ دیا تین سو سات جبکہ ان کی پیدائش تین سو اسی میں ہے اور وفات چار سو اٹھاون میں ہے جس طرح کے طبقات الحنابلہ میں خود ان کے بیٹے نے لکھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا شخص دین میں منہ کھولے تو کیا ہوگا انتہائی بے وقوف اور بے دین اور بے شعور لوگ ہیں وہ جو ان کو کو اس ایسے شخص کو سنتے ہیں آگے بیٹھ کر خیر جہالت آپ نے دیکھ لی اور جہالت سنیے محدث صاحب بن عباد کی نظر میں یہ دو سو چھیاسی پر لکھ رہا ہے میرے بھائی بھائی صاحب بن عباد کو صاحب بن عباد کیا ہے وہ وزیر تھا کس کا وزیر تھا ایک راپسی کا وزیر تھا خود زیدی شیعہ تھا معتزلی تھا بدعتی تھا امام بخاری کو حشوی غیر اعتماد غیر معتمد بندہ کہتا تھا یہ سب کچھ کون کہہ رہا ہے امام ذہبی فرما رہے ہیں امام زہابی فرما رہے ہیں امام زاہبی جلد نمبر سولہ سیجر میں فرماتے ہیں اس کے حالات میں وکان شیعی معتزلی مبتدعا ان تجیاف جبارن سینکڑوں قتل کیے اس نے وزیر الملک معید الدولہ بوہ بن رکن الدولہ رافضیوں کا وزیر ہے سینکڑوں قتل ہزاروں کیے معتدلی ہے بد مذہب ہے لیکن اس کی نظر میں محدث ہے بزرگ ہے کیوں کہ یزید پر وہ لانت کرتا تھا تو لانت ہے تیری بزرگی پر اور ایسے تیرے بزرگوں پر کہ جو اتنا غلیظ ہوں خود قاتل ہوں لیکن ان کی بکواس تیری نظر میں حدیث کا درجہ رکھتی ہے تیرے سننے والوں کی نظر میں اپنا شیشہ دیکھتا جا تیرے ساتھ کیا ہو رہا میرے دوستو اس کے بعد اور جہالت سنیے صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی پہ لکھتا ہے شیخ ابو القاسم عبد السمد بن الحسن کی نظر میں یعنی امام سمعانی کا حوالہ النصاب کا دے کر یہ میرے ہاتھ میں ہے لکھ رہا ہے عبارت پیش کر کے ترجمہ دیکھو تاکہ اس کی جہالت کا اندازہ ہو سکے کہ یہ بےچارا گلی ڈنڈا بھی کھیلنے کے قابل نہیں ہے صرف چھنکریں بجانے کے قابل ہے لکھتا ہے غیران یزید بن معاویہ کا ترجمہ لکھ رہا ہے اور آپ یزید بن معاویہ اور عبد الملک بن مروان پر لانت بھیجتے تھے ارے بدتمیز جاہل کہیں کہ تیرے پڑھانے والوں کا کیا حشر ہوگا جب تیرا یہ حال ہے کہ تجھے یہ تمیز نہیں کہ غیر جو ہے وہ کلمات استثناء میں سے آئے یا کلمات عطف میں سے غیر کا معنی اور کہاں کس نے کیا بتا تمہیں شرم نہیں آتی مردود تمہیں شرم نہیں آتی اس کو کیا کہہ رہا انہوں نے تو غیرہ کہا جس کا مطلب یہ نکل رہا ہے الٹا کہ ایسے شخص میں یا عبد السمد میں صفات اچھی تھی لیکن یہ بری صفت تھی کہ یزید اور عبد الملک بن مروان اور تمام بنو میاں پر لانت کرتا تھا تو وہ تو غلط بات کا اور کہتے ہیں مناظرہ ہوا میں عبارت آپ کو سناتا ہوں یہ دیکھو یہ وہ کہہ رہے ہیں ابو القاسم عبد السمد بن حسن کے حالات میں امام سمعانی فرماتے ہیں کانا یحفظ الغرائبہ حسن الفام حسن غیر یلعن یزید بن معاویہ و عبد الملک بن مروان و بنی کلہ بنی تھا و وجرت بینی و بینہو مناظرہ فی ذالک امام عبد العزیز نقش بھی محدث فرماتے ہیں میرا اس کا مناظرہ ہوا اس بات پر وہ تمام بنو میہ پر لانت بھیجتا تھا نعوذ باللہ من ظالم آپ کو معلوم ہے تمام بنو میہ کے اندر تو حضرت عثمان غنی بھی ہیں حضرت سیدنا معاویہ بھی ہیں معلوم و مذہب مذہبت تھا اب غیرہ کے ساتھ وہ مذمت کر رہے ہیں امام نقشبی بھی اور امام سمعانی بھی لیکن اس خبیص نے ترجمہ کیا کر دیا اور تاکہ وہ مذمت مدحت میں بن جائے تبدیل ہو جائے اب میرے بھائی بھائی اس کے بعد اور جہالت اللہ اکبر اور جہالت دیکھو کیا ہے خیانتیں تو پھر انشاءاللہ بتاؤں گا نا ابھی تو صرف جہالتیں بتا رہا ہوں یہ رشید گنگوہی کا حوالہ دیا پہلے تو اس ظالم سے پوچھ یزید کے کوفر میں اعلی حضرت نے توقف کیا یا نہیں وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ہم کہتے نہیں جو کہے اس کو روکتے نہیں خود توقف کر گئے لیکن بتا دیوبند کے جو بڑے ہیں ان کے متعلق خبیص بتا اعلی حضرت نے کیا لکھا ہے منشق کا یہ جو الفاظ ہیں اب عجیب بات ہے یزید جس کے بارے میں توقف اس کو تو بڑوا یہاں جگہ جگہ لانت ڈال رہا ہے اور جو قاسم نانوتوی اور رشید گنگوئی اس کو کہتا ہے مولانا وہ تیرے آقا ہیں بتا اس کو تیری دیانت داری کہیں یا تیری لانت داری کہیں تیری خیانت داری کہیں تیری بدماشی کہیں کیا کہیں پھر عجیب بات یہ ہے کہ رشید گنگوہی کا حوالہ دے رہا ہے اردو میں جو لکھا ہے وہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے مردود کو کیا لکھا ہوا ہے وہ وہ یہاں پر لکھا ہے اور ہم مقلدین کو احتیاط سکوت میں رشید گنگوئی لکھ رہا ہے کہ ہمیں ہم مقلدین ہیں کے پیچھے چلنے والے ہیں تو عام پر فرض بنتا ہے کہ ہم چپ رہیں کوئی وہ اندھے وہ تو چپ وہ تو سکوت کو اختیار کر رہا ہے اور تو کہتا ہے وہ لن کرتا چلو کوئی بات نہیں آخر کچھ نہ کچھ حصہ تو نے تو لینا تھا نا اب میرے بھائی ایک اور ہے وہ جو صفحہ میں نے جہاں سے شروع کیا ہے کام اس سے پہلے ہے وہ ہے علامہ ابن تہمیہ کی گواہی کا عنوان ڈالا ہے لکھتا ہے علامہ ابن تیمیہ المتوفا کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں اپنے تفردات کے باوجود علمی دنیا میں ان کی حیثیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا یزید کی بابت کو لکھتے ہیں وہ یزید الدی ولدفی خلافت عثمان ولدی والمل بادہ بھی معاویہ ولدی قطل الحسین فی خلافت جامع المسائل کا حوالہ دیا اس نے ترجمہ سنیے اب تماشا دیکھیے قتل حسین فی خلافت ہی کا ترجمہ کیا کر رہا ہے اور اسی یزید نے اپنی حکومت کے دور میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا پھٹے منہ تیرے پڑھنے پر تیرے پڑھنے کا پھٹے تجھے شرم نہیں آتی یہ تو صرف پڑھنے والا بچہ جانتا ہے کہ کوتلا معروف اور قاتلہ کوتلا مجھول اور قاتلہ معروف میں فرق کیا ہے تجھے مجہول معروف کا ہی پتہ نہیں ہے وہ خبیص بتا تو صحیح ترجمہ کر رہا ہے مجھول کا ترجمہ کر دیا معروف تو بتاؤ میرے بھائیوں سامعین کہ جو شخص اتنا ترجمے میں صرف اتنا غلی غلطیاں کر رہا ہے ایسا شخص یہ کتابیں لکھنے یا دین میں کلام کرنے کا حل ہے کیا اس کو ہر علاقے میں جوترے مجوت بلانے کی بجائے جوتوں کا ہار پہنانے والا کوئی نہیں صحابہ کرام کی گستاخیاں تو اس کی عادت ہے بتاؤ کلام علماء میں اتنا خیانت کرنا اور اتنی جہالتیں جانتے تو ابھی میں بعد میں بیان کروں گا نا اب عجیب بات یہ دیکھو یہ بھی کہ اللہ اکبر صفا نمبر تین سو ایک پر یہ بھی جہالت امام قوام الدین انصاری لکھ دیا جب کہ ہے سفاری لفظ سفاری ہے سواد کے ساتھ بنا دیا انصاری کیا بنا دیا انصاری بنا دیا سمجھ نہیں آ رہی اس نے بنا دیا سفاری کو انصاری کیونکہ اس کی مت گئی ہے ماری بچے تمہارا حق ممبر پہ بیٹھنا نہیں تمہارا حق بنتا ہے کہ ہم جیسے کسی مسکین سے دوبارہ علم فن پڑھ اور وہ بھی مسلمان ہو کر توبہ کر کے پھر تجھے پتا چلے گا کہ دین میں کلام کیسے کرنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ